ان کے اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے